نونی عرض کی اے میرے رب انہوں نے میری نافرمان کی اور اسی کے پیچھے ہو لیے جیسی اس کے مال اور اولادنی نقصان ہی بڑھایا